دوسری سند سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بوسہ لیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے پھر سید عائشہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑی حدیث نمبر سینتیس سو ستتر مسند احمد